اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب بندوں پر اللہ کا احسان ہی ہے اللہ کا کرم ہی ہے کئی بندوں پر زیادتی نہیں ہے جو بھی اللہ نے بندوں پر فری کا کیا ذمہ داری تھی اس میں بندوں ہی کا بھلا ہے اللہ تعالی نہ نفع طلب کرتے ہیں اور نہ عبادتوں کے چھوڑنے سے اللہ کو کوئی نقصان ہوتا ہے اللہ کے حبیب کے پاس آتا ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن حالتوں میں نبوت کا تاج پہنایا گیا اور رسالت سے سرفراز کیا گیا اگر ملکی حالات دیکھے جائیں اس وقت انسانیت کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی جانوروں کی قیمت تھی چوروں اچکوں اور بدماشوں کا بول بالا تھا کا روپیہ ہوتا اور جس کا پیسہ ہوتا اور جس کے ہاتھ میں دیوان حکومت ہوتی جس کی لاٹھی اسی کی بھینس یہ رات چل رہا تھا ملک عرب میں نہ عورتوں کی کوئی قدر و قیمت تھی نہ انسانوں کی کوئی ریاضوں تھی اللہ کے حبیب ساتھ آتا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت پر جو عظیم ترین احسانات اور عظیم ترین جو مہربانیاں اللہ تعالی کی طرف سے ملی بلکہ یوں کہنا چاہیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت اور رسالت کے مقاصد میں ایک اہم ترین مقصد یہ بھی تھا انسانیت کو اس کا مقام دلایا جائے انسانوں کو اور پسماندہ طبقے کے گلوں میں غلامی کا جو تو اور جو زنجیر پڑی ہوئی ہے اس کو نکالا جائے بندوں کو بندگی کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی کا تو اللہ کی بندگی کا تو ان کے گھروں میں ڈالا جائے بندہ جب تک بندے کا غلام رہے گا اور دوسروں کا محکوم رہے گا وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت مکمل طور پر نہیں کر پائے گا اسی لیے ابو جہل نے جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات کیے ان اعتراضات میں ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ آپ کی ساری باتیں ہمیں پسند ہیں لیکن ایک دسترخوان پر غلام اور آزاد کو یجمان کو اور نوکر کو بٹھا کر جو کھانا کھلاتے ہیں یہ بات ہمیں پسند نہیں سماج کے اندر طبقات ہے اونچ نیچ تھی جیسے کہ آج سماج کے اندر طبقات ہیں یہ رائل فیملی سے تعلق رکھتا ہے یہ شیڈیول کاسٹ ہے یہ برہمن ہے یہ شودر ہے یہ اس کے گھر جا نہیں سکتا وہ اس کے گھر آ نہیں سکتا اس سے بدتر حالت تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کو کہا کہ بکداری کا جاننا کن امتوں و تسل سکون و شہادہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو امت وسط بنایا بہترین امت بنایا شہدا اس لیے کہ قیامت کے دن تم دوسروں پر گواہ بنو گے دوسرے دبیوں کے بارے میں اور دوسرے دبیوں اور رسولوں کی امتوں کے بارے میں تم سے گواہی لی جائے گی حضرت نو علیہ تو والسلام کی قوم انکار کرے گی کہ نو علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام نہیں دیا اللہ تبارک تعالیٰ حضرت نو علیہ السلام صلاح کے رسالت اور نبوت کے فریضے کی ادائیگی کی گواہی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیں گے تمام قومیں انکار کریں گی اور گواہی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گی جس امت کو اتنا اونچا کام کرنا ہے وہ امت غلام نہیں ہو سکتی وہ امت محکوم نہیں ہو سکتی جو غلام ہو وہ مالک کے بارے میں کیا گواہی دے گا جو غلام ہو اس کے حوصلے کتنے بلند ہو سکتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کن تم خیر امتی کو تم امتوں میں بہترین امت ہو غلام امت بہترین امت نہیں ہو سکتی نوکر اور محکوم اور کسی کے ظلم کا شکار مظلوم امت خیر امت نہیں ہو سکتی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب رسول و صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت پر جو احسانات کیے ان میں سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ اس امت کو غلامی کی زنجیر سے آزادی جانتے ہیں آپا کے زمانے میں غلاموں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی نوکروں کے حقوق بیان کیے گئے اور اس کے بعد حضرت سعید اللہ عمر الخطاب رضی اللہ عنہ کا جب دور خلافت آیا تو آپ کی کوشش یہ رہی کہ یہ جو غلاموں کا سلسلہ ہے ختم ہو جائے غلاموں کو بلا بلا کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مالکوں سے آزادی کا پروانہ دلا کر ان کو ان کے ملک بھیج دیا کرتے تھے اور اپنی دور خلافت کے اندر کی ایک اصطلاح ہے مکاتبت مکاتبت کہتے ہیں کہ مالک اپنے نوکر کو کہے غلام کو کہے کہ تم پانچ ہزار دس ہزار دینار ریال دلہم روپیے کما کر مجھے دے دو اور جس دن یہ رقم تم پے کر دو گے اس دن تم آزاد ہو جاؤ گے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو کسی بھی طریقے سے اس غلامی کے سلسلے کو ختم کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے اپنی دور خلافت میں اپنے حکومت کے دائرے کے اندر یہ بات لازمی قرار دے دی کہ ہر غلام مخاطب ہے اور اپنے مالک کو کچھ رقم ادا کرنے کے بعد جو سودا طے ہو وہ آزاد ہو کر چلا جائے گا اس طریقے سے مزاج نبوت سے آشنا سے حضرت اللہ عمر رضی چھوٹوں میں بڑوں میں مالک میں نوکر میں آس میں جو اونچ نیچ تھی آپ نے اسے ختم کروائی حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ اس علاقے کے گورنر تھے ان کے بیٹے نے اپنے باپ کی گورنری کے نشے میں ایک غلام کے تھپڑ مار دیا اور گھوڑا لے کر مار دیا غلام تھا بڑا ہوشیار اور شکایت دے کر گیا حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کو امیر المین خلیفت المسلمین کے دربار میں حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے گورنر کو اور ان کے جو بیٹے تھے حضرت عبداللہ ان کو طلب کیا اور فرمایا وہ غلام جس کو ان کے بیٹے نے مارا تھا بھلے دربار کے اندر ایک کوڑا دیا اور کہا کہ جس طریقے سے تمہیں اس گورنر کے بیٹے نے مارا بھلے دربار کے اندر تم کس کا انتخاب لو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کس کی کیا چلتی تھی چادر نکالی گئی اور ننگی پیٹ پر اس نے کوڑے برسائے پھر اس کے بعد گورنر کو کہا کہ گورنر صاحب آپ کون سے نشے میں ہیں آپ بھی اپنی چادر مبارک ہٹائیے گورنر ہے وقت کا چادر ہٹائی گئی کہا کہ ان کے بھی کوڑا مارو ان کے نشے کی وجہ سے گورنری کے ان کے بیٹے نے یہ کام کیا ہے اور اس کے بعد ایک تاریخی جملہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے نشا فرمایا متا وقت ولدت وقت بلدت جبکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد دینا اللہ نے ان کو آزاد پیدا کیا تھا غلامی کے شوق کے ساتھ اونچ نیچ کے طبقات کے ساتھ اور بڑا چھوٹے کے ساتھ ان طبقات کے فرق کے ساتھ نہیں پیدا کیا تھا تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ کسی کو تم نیچا کہو اور کسی کو تم اونچا کہو کسی کو مالک کہو اور کسی کو غلام کہو تقریباً ہر زمانے کے پیغمبر کی یہی کوشش ہر زمانے کا پیغمبر یہی کوشش کرتا آیا ہے تاریخ اٹھا کر دیکھ لے حضرت سیدنا ابراہیم علا نبی نام کی صلاح و سلام اپنی قوم کے لیے دعوت و تبلیغ کا پھریسہ کی جو ابتدا کی وہ یہ نہیں کی کہ آپ نے اپنی قوم کو یہ کہا ہو کہ تم نماز پڑھو اور تم روزہ رکھو تم تلاوت کرو تم میری نبوت اور رسالت کے احکامات کو قبول کرو سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام و سلام کی کوشش آپ کلام پاک کا تیسرا پارا اٹھا کر دیکھ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و سلام نے نمرود سے مقابلہ کیا اس کی پھر اس کے جھوٹے خدائی کے دعوے کے بارے میں سب سے پہلے کوشش یہ تھی کہ قوم ابراہیم نمرود کی حکومت سے نجات پائے اس کی غلامی سے وہ آزاد ہو جائے غلام رہتے ہوئے حضرت السلام کے احکامات پر وہ قوم عمل پیدا نہیں ہو سکتی تھی اس لیے سب سے پہلے مقابلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے لوگوں سے نہیں کیا خدا کہتا ہے نا میرا خدا زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے تو کیا کرے گا نمرود نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں مار کا راہ چلتے انسان کو بلایا اور قتل کر دیا کہا کہ دیکھو میں نے زندے کو مار دیا اور جس کو سولی پر لٹکنا تھا اس کو آزاد کر دیا اور کہا کہ دیکھو میں نے مرنے والے کو زندہ کر دیا کہا کہ اس کی جو ہے عقل کا اسکرو لوز ہو گیا ہے اس سے کون بات کرے گا اور کون اس سے مباحثہ کرے گا صحیح کی بنیادی نا کا پوری زمین اللہ کی ہے پورا آسمان اللہ کا ہے ستارے اللہ کے ہیں سورج اللہ کا ہے مخلوق اللہ کی ہے و کرسی اللہ کی ہے نہ ہمیں ہندوستان نہ ہمارے لیے پاکستان ہمارے لیے محبوب اللہ کا گھر مکہ اور مکے کی اور تشدد کے زمانے میں جب ان کے خلاف ایک بول نہیں بول سکتے تھے مولانا رشید احمد جن علماء کو تم کہتے ہو یہ خان خان کے گوریا نشین سیاست کو they جا رہی ہے ان کی تنخواہ دی جا رہی ہے کیوں سرحد پاس سے کوئی دہشت گرد آتا ہے وہ رشوت کے بغیر کیسے آ جاتا ہے کشمیر کے اندر ایک ایک پارٹی سمیت کہاں سے پہنچ جاتا ہے راکٹ لانچر کہاں سے پہنچ جاتا ہے آر پی ایف ہندوستان کے اندر کہاں سے آ جاتا ہے گولا بارود کہاں سے آ جاتا ہے وہ کون ہے دو دیش ورودھی وہ کون ہے دہشت گردوں کو بنا دینے والا وہ کون والا اس کو کہتے ہیں دشمن روزے رکھنے اور ایک ساتھ راتوں کے اندر اللہ علیہ یعنی کو جب تختہ پر لٹایا گیا آپ کی وفات مبارک کے بعد تو دیکھ کر جسم بے گیا کہا میرے رب کی قسم آج تک میں نے ایسا جسم نہیں دیکھا تاریخ میں لکھا ہے اگر میں شیخ الہ رحمت اللہ علیہ کو تہانے کے اندر لے جایا جاتا تھا تانبا پگلا کر حضرت کی پیٹ پر ڈالا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ شیخ الحمد تم ریشمی رومال کی تحریر کو واپس لے پاکستان کی آزادی کا ہیرو حضرت شاہ عبد العزیز ہے Gracias. صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے بھائی ہیں ابراہیم صاحب ان کی آج عمر ہے ایک سو پندرہ سال یہ چھوٹے بھائی کا تو انتقال ہو گیا مدینے کی سرزمین کو مدینے ہی میں رہے خزائے حاجت کرتے تھے بیت الخلا پیشاب مدینے کی سرزمین میں کرے تو مٹی کی بے حرمتی اور مدینے کے باہر جائے اور اس وقت موت آ جائے تو مدینے کے باہر موت آئے گی ساری زندگی کی محنت بیکار چلی جائے گی تو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے علماء سے مدینے کی سرحد متعین کی کہ مدینہ کہاں شروع ہوتا ہے اور کہاں ختم ہوتا ہے مدینے کی سرحد جب معلوم ہوئی ایسا مقام پر بیت الخلا پردے کی جگہ بنائی ایک ٹانگ مدینے کی سرزمین میں رکھتے اور ایک ٹانگ مدینے کے باہر رکھتے اور اپنا استنجا اور اپنی گندگی مدینے کی سرحد کے باہر کیا رکھتے تھے ہمارے بزرگوں نے مدینے کی سرزمین سے محبت کا یہ درد دیا یہ ثبوت دیا میرے خیال میں اگر کوئی مسلمان اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہو اسلام کی آخری درجے میں شروع میں نہیں ملایت قطب ابدال کے درجے میں نہیں آخری درجے میں ایمان کا اگر اسے ذرہ ملا ہو ایمان کی حرارت ملی ہو شاید اس کی کوئی دعا ہوگی کہ اس دعا میں یہ دعا نہ کرتا ہو کہ مولا مدینے کی زندگی اور مدینے کی موت دے دے اس وقت میں نے جو یہ بات کہی اس وقت تک آپ نے یہ دعا نہیں کی ایمان کی روشنی آپ نے نہیں پائی ہے ایمان کی حرارت آپ کو نہیں ملی ہے آپ نے واشنگٹن کی قوت کو جانا آپ نے ناسا کی جو ہے ٹیکنالوجی کو جانا مدینے کی ہواؤں کو مدینے کی فضا کو مدینے کی عزت کو آپ نے نہیں پہچانا اگر کوئی دعا جیسے کہ امام نے کہا امام کے دو خطبوں کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے جمعہ کے ساتھ ہے اگر کوئی مسلمان یہ دعا نہیں کرتا اے اللہ مدینے کی زندگی اور موت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ابھی کی ہوا نہیں لگی ہے مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مدینے سے محبت نہ کرے وہاں کی فضا سے محبت نہ کرے وہاں کی زندگی سے محبت نہ کرے اللہ ہمیں وہاں کی آخری لمحات بھی دے اللہ ہماری نماز جنازہ مسجد نبی قاتل میں پڑھائے اللہ ہماری تقسیم جنت البقی میں کرائے صحابہ کے بغل میں ہماری مائیں ازبار مظاہرات کی بغل میں نبی میں ہمیشہ مسلمان کو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے اتنی بڑی دولت مدینے کی زندگی مسجد نبوی ریاض الجنہ کا درد حدیث نبی کے روزے کو جھاڑو سے اپنی داڑھی سے صاف کرنا ہر رات میں زیارت کرنا ہندوستان سے محبت نہیں تھی اور ہندوستان ملک کی عظمت نہیں تھی کہ مدینے کی زندگی کی قربانی دی مسجد نبوی کی قربانی دی ریاض الجنا کے حدیث کی قربانی دی اور روزانہ رسول کریم صاحب اللہ کی زیارت جو وہاں ہوتی تھی اس کی قربانی دی اور حرامی کہتا ہے کہ مسلمانوں کو آج دیش سے محبت نہیں اس سے بڑھ کر کوئی قربانی ایک مسلمان کے لیے مدنی زندگی سے بڑھ کر کوئی قربانی مدینے کی موت سے بڑھ کر کوئی قربانی کیا وجہ تھی حضرت شیخ الاسلام مدنی رحمت اللہ ہندوستان کے اندر آئے اپنے استاد شیخ الہند رحمت اللہ کی تحریک آزادی میں شریک ہونے کے لیے چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب مالٹا کو گئے تو شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ بھی آپ کے ساتھ چلے گئے استاد اور شاگرد کو الگ الگ کوٹیوں جب دیکھا کہ جیلر نے یہاں تو مزے ہو رہے ہیں شاگرد استاد کی خدمت کر رہا ہے خان خواہ بن گئی ہے یا قرآن پڑھنا پڑھانا ہو رہا ہے یہاں درد حدیث ہو رہا ہے تو دونوں کو الگ الگ کوٹریوں میں بند کر دیا دونوں تڑپ رہے ہیں استاد تڑپ رہا ہے شاگرد کے دیدار کے لیے شاکر تڑپ رہا ہے استاد کے دیدار کے لیے جب حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے محسوس کیا کہ میرا شاگرد مجھے دیکھنے کے لیے میرے دیدار کے لیے سڑپ رہا ہے تو اسی سے اشارہ کیا جتنا اشارہ کیا اتنا سوراخ پڑ گیا تو جی بھر کر حضرت شیخ الاسلام نے اپنے استاد کو دیکھ لیا اور استاد نے اپنے شاگرد کو دیکھ لیا رمضان کا مہینہ آیا فکر ہوئی کہ ہر سال ہم تراوی میں قرآن پڑھنا پڑھانا ہوتا تھا سننا سنانا ہوتا تھا بڑے متفقر ہوئے حضرت شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا حسین احمد فضری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ڈرنے کی کوئی بات نہیں بندہ حاضر ہے روزانہ ایک بارہ دن میں یاد کروں گا رات میں شرابی میں کلام بات سنا دوں گا اس طریقے سے تیس شرابی میں سارے فراڈ کو سنا دوں گا روزانہ یہ کلام پاک کا اعجاز تھا اور حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی کرامت ایک مہینے میں مالٹا کی جیل کے اندر کلام پاک کو یاد کر لیا اور اپنے استاد کو تراویح کے اندر انہوں نے کلام پاک کو سنا دیا یہ ہمارے اکابرین کی قربانیاں یہ ہمارے اکادری کا نثار اور اس ہندوستان کی سرزمین سے ہمارے بزرگوں کی یہ محبت کا جیتا جانا ثبوت ہے اللہ قربانی کو قبول کروائے اللہ تبارک تعالیٰ یہ جو لاشیں درختوں پر لٹکی ہیں اور وہ جو لاشیں توپوں سے اڑی ہیں اللہ آج مسلمان اسلام کے دشمنوں تک ان کی آہیں لگ جائے جا رہے اللہ دست کرے اللہ ان کے زبانوں پر تالا لگائے حضرات بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم جو ہے شابان کے معذب اور محترم مہینے میں داخل ہو چکے ہیں ابھی اس بار جو آ رہا ہے مغرب کی نماز شابان کی پندرہیں تاریخ شروع ہو جاتی ہے تو اسلام کی تاریخ میں اور اسلامی مہینوں میں پہلے رات آتی ہے اور بعد میں دن آتا ہے تو جو رات آتی ہے وہ برات کی رات ہے بڑے خوش قسمت ہیں وہ مسلمان جو اس رات کو پالیں اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ خود آ کر بندوں سے پوچھتے ہیں اب ہمیں دعا کرنا پڑتا ہے اور ہماری دعا آج تک جانی پڑتی ہے لیکن اللہ خود دعا کرنے والے کے ساتھ آ کر پوچھتا ہے مانگو میں سننے کے لیے تیار توبہ کرو قبول کرنے کے لیے تیار آپا نے فرمایا نہیں رہا نہا رہا اس رات میں قیام کرو اور دن کے اندر روزہ رکھو یہ بھی عجیب بات ہے کہ دنیا کا کوئی کارخانے کا مالک دنیا کا کوئی بڑا افسر اگر اپنے ماتحتوں کا انسپیکشن کرنا چاہتا ہے دیکھنا چاہتا ہے بول کر نہیں آتا بے وقت آ جاتا ہے دیکھیں میرے نیچے کام کرنے والا کلر ڈرائیور اور اسٹاف کیسے کام کر چھپ کر دیکھتا ہے کیمرہ لگا کر وہ دیکھتا ہے لیکن اللہ کتنا مہربان ہے اللہ کہتا ہے اے میرے بندو شب برات میں میں تمہاری تاریخ تمہاری تقدیر بنانے والا ہوں دیکھو اگر شب برات کی رات اور شب برات کے دن تم گناہ میں رہو گے سنا کرتے رہو گے فلمیں دیکھتے رہو گے جھوٹ بولتے رہو گے رشوت لیتے رہو گے حرم کاری کرتے رہو گے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے ڈرائیور کو دیکھنے گئے آپ کو اپنی بیوی پر شبہ تھا بے وقت تھا ڈیوٹی کو چھوڑ کر گھر میں گئے وہاں کی اصل بیوی غیروں سے فون پر بات کر رہی تھی پڑوس والوں سے ہنس ہنس کر مسافہ کر رہی تھی بتلائیے اپنی بیوی کے بارے میں کیا فیصلہ دیں گے آپ اللہ نے کہا خبردار آج لوہے محفوظ سے تقدیر اٹھا کر ہم متعلقہ فرشتوں کو تمہاری تقدیر سونپنے والے ہیں کوئی تم گناہ کا کام کرو گے اور ہمارا قدم جو اس میں آ جائے گا کہیں ایسا نہ ہو تمہاری زندگی خطرے میں پڑ جائے تمام برباد ہو جاؤ اللہ خود بتا رہا ہے کہ پندرہویں کو اور پندرہ جو ہے شہبان کو میں تمہارے اعمال کا انسپیکشن کروں گا تو اللہ کے نبی نے کہا رات کو جگ لو دن کو روزہ رکھ لو اللہ کو پیار آ جائے گا اللہ کو محبت آ جائے گی اور اللہ جب لوہے محفوظ سے ہماری تقدیر رات میں عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے پٹاخے پھوڑتے ہوئے نہیں نئے کپڑے پہنتے ہوئے نہیں بریانیاں کھاتے ہوئے نہیں عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے مقدمہ ہے باپ کے مقدمے پر ہم مرنے مٹنے والے خود ہماری زندگی جنت اور جہنم کا فیصلہ ہمارے شر اور خیر کا فیصلہ ہماری سعادت اور بد بکی کا فیصلہ آج اتوار کی رات ہمارا ہونے والا ہے تو ہم بریانیوں میں لگیں گے ہم مرغیوں میں لگیں گے اگر تم نے کپڑے سلائے ہیں خیرات کر لو اگر تم نے سودا لے کر رکھا ہے غریبوں کو دے دو نہیں نہیں ہمیں ڈر ہوتا ہے ہمارے ساتھ سے خدا جانے کیا فیصلہ کر دے اس لیے اپنی ٹی ویوں کو بند کریں اپنے گانے بجانے کو بند کریں اپنے گالی گلوچ کو بند کریں اپنی زبان پر لگام دیں اپنی جھوٹ کو اپنی قیمت کو اپنی خوری کو ان تمام چیزوں پر تالا لگا کر اللہ کہتا ہے ریا کاری کرو علم سب کو پتہ اگر تمہیں رونا Amen